حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر کے ساتھ نماز پڑھنا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو روکنا یہ بخاری شریف میں وہ سارا قصہ بخاری شریف سے سنو اور فت الباری سے کتاب الصلاد باب نمبر اٹتالیس ہل تم بش قبور مشرقل جاہلیا خد و مکان نوہا مساجد جاہلیت کے مشرقین کی قبروں کو اکھیڑنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد شریف ہے نا مسجد نبوی شریف یہ پہلے قبرستان تھا مشرقین کا ان کا قبرستان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مل خریدا تھا وہ قبریں مٹا کر آپ نے مسجد شریف تعمیر فرما دی امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ورعا عمر انا سب مالک جو عند قبر فقال القبر القبر ولم حضرت انس بن مالک قبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی قبر ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت فاروق کے اعظم گزرے فرمایا القبر القبرہ انہوں نے سمجھا یہ کہہ رہے ہیں القمر القمر میم کے ساتھ تو تھوڑی دیر رک گئے بعد میں حضرت سمجھے حضرت انس بن مالک یہ مجھے قبر کا کہہ رہے ہیں کہ قبر ہے ساتھ میں تو جاز القبر قبر قبر اللہ حضرت قبر سے تھوڑا آگے ہو گئے حضرت انس بن مالک نماز توڑی نہیں قبر سے تھوڑا آگے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے بس اللہ امام فرما رہے ہیں صاحب فتح الباری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے ہیں القبر القبر کہ قبر ہے یعنی قبر سے بچ قبر سے بچ جا دور ہو جا ولم مرحبل عادت ہے حضرت عمر یہ نہیں فرماتے کہ نماز تیری ٹوٹ گئی باطل ہے کیونکہ قبر کے ساتھ تم نے پڑھی ہے قبر کے ساتھ نماز پڑھنا شرک ہے نماز باطل ہے جیسے ابن تیمی اور وہابیوں کا مذہب ہے صحابی پہلے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر صرف تنبیہ فرماتے ہیں اور حضرت انس اتنا کرتے ہیں کہ تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں اور نماز اسی طرح بحال قائم رکھتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں جس سے پتا امام بخاری فرماتے ہیں ولم یا امر بل عادت ہے حضرت عمر نے حضرت انس بل مالک کو نماز لوٹانے کا نہیں کہا اور حضرت انس نے بھی نماز نہیں توڑی جس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری کا مذہب بھی یہی ہے اور حضرت صاحب کرام بھائی نماز باطل نہیں ہوئی باطل نہیں ہوتی نماز قبر کے ساتھ پڑھنے سے سمجھ نہیں آ رہی اب ابن تیمیہ کا فتوا کدھر گیا وہاں بھی تو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ قبر کے ساتھ تو شرک ہے اور صاحب صاحب بھی پڑھ رہے ہیں حضرت عمر صرف اتنا کر رہے ہیں تو وہ تمبی کرتے ہیں اور وہ آگے ہو جاتے ہیں نہ نماز ان کے نزدیک نماز باطل ہے مسجد کو گرانا فرض ہے اور بندہ مشرق ہے سمجھ نہیں آئی امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وما وہا یق رہو منسولہ ترقبور کہ قبروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکرو ہے کیا ہے یہ امام بخاری بن یار کیسی عجیب بات ہے کہ عام قبروں میں کھڑے ہو کر قبروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا امام بخاری اور ان بعض صحابہ کرام کے نزدیک تو خالی مکرو ہو اور ان خنزیروں نے داتا دربار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مشرق ہے واجب القتل ہے ابن تیمیہ کا یہ فتوا ہے اور اس کے ان پجاریوں کا کہ مشرق ہے واجب القتل ہے اس کی بیوی ہم پر حلال ہے بغیر نکاح کے مال اس کا مال غنیمت ہے اور امام بخاری اور صحابہ کرام کو سن لیا نے اب کہاں صرف کراہت یار اور کہاں شرک کے فتوے ان یعنی کے باپ کی شریعت ہے لانتیوں کی اندازہ تو لگا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں یہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ جو میں نے کہا وہ القبر القدر گمان کیا القمر فلما فلمارا یعنی القبر قبر جاز القبر اسف فت الباری شریف ہے یہ ہے کس نے وہ آگے ہوگا اور اور سنیے امام مالک رحمہ اللہ وہ امام ہے جو امام و دار الحجرت یعنی مدینہ شریف کے امام ہیں امام بخاری ان کی تعریفیں کرتے نہیں رکتے امام شافی ان کی امام احمد ان کی تعریفیں کرتے کون امام ہے جو ان کی تعریفیں نہیں کرتے امام مالک رحمہ اللہ آپ کی فقہ شریف میں آپ کی فقہ میں اچھا، یہ موسوت الفقیہ پینتالیس جلدوں والا سلاد کے لفظ کی جلد میرے پاس ہے آتے ہیں وہ آجاز بلا کراہت مرمد مرمر میں ولبا کرے من غیر من غیر فروشن من غیر فرشن جو صلی اللہ علیہ بل مقبرہ بلا حائل ولو علی القبر ولو سوا وسواء كانت المقبره عامرا ام دار سمبوشا امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ میں ہے کہ وہ قبرستان میں نماز جائز قرار دیتے ہیں بغیر کسی کراہت کے اور آگے پردہ بھی نہ ہو بلا حائل قبر سامنے ہو جانی قبر ولا و چاہے قبر کے اوپر پڑھے ولا مشرق چاہے قبر مشرق کافر کی بھی ہو سوا ان کا نچل مقبرہ آ میرا آ مزید برابر ہے قبرستان آباد ہو ہم دارے سمبوشا یا ختم ہو چکا ہو قبر ایک بھی نہ رہی ہو دونوں صورتوں میں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بغیر کراہت کے نماز پڑھنا قبرستان میں صحیح ہے اب بتاؤ یار یہ شریعت کے ایک امام ہے وہ کہہ رہے ہیں نماز عام قبرستان مشرق کی قبر کے ساتھ پڑھے جب تک کہ اس قبر کی تعظیم مقصود نہیں ہے نماز سے نماز سے قبر کی تعظیم مقصود نہ ہو تو فرماتے ہیں بغیر کراہت کے اب یار ہم بتاؤ مشرف کی قبر کے ساتھ امام مالک کے نزدیک نماز صحیح ہے اور ان کتوں کے نزدیک سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز باطل ہے اور بندہ مشرق ہے یہ کیا ہے ان خندیروں کی بکواس بتائیں میری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو یہ تعدی اور ظلم زیادتی کرنے والے لوگوں سے اور شریعت سے نہیں مان سے بتائیں بات بات پر مسلمانوں کو کافر مشرق کہنا لاکھ لانات ہیں فدوؤں پر اچھا یہ مسئلہ تو قبرستان میں نماز کا آ گیا آگے سمجھ کے نہیں آئی وہ ہمارے حنفی مذہب میں مکرو ہے مکرو تاریمہ نماز پڑھنا اس میں اور اس کے علاوہ ان امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے التمہید امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کی یہ محدث ہیں امام بخاری کی طرح حدیث نقل فرماتے ہیں وہ اپنی اس کتاب کی جلد نمبر پانچ میں لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر دو سو بتیس پر دو سو ہاں، اس سے بھی پہلے بلکہ شروع ہو رہے ہیں مسئلے میں اور اختلاف ائمہ ذکر فرماتے ہیں اپنا مذہب اپنا مذہب خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یعنی ولا يجوز ان يمتنع من الصلاه في كل موضع طاهر الا بدليل لا يحتمل تعويلا وممن كره الصلاه في المقبره ثوري وابو حنيفه والاوزاعي والشافعي واصحابه قبرستان میں نماز جو مکروہ قرار دیتے ہیں وہ امام سفیان سوری امام اعظم ابو حنیفہ امام اوزائی امام شافی اور ان کے حضرات صرف اتنا سی بات ہے اور امام مالک وہ کہتے ہیں جائز ہے اب دوسرے مکروہ کہتے ہیں اور شرک کہنا بتاؤ یہ کتنی بڑی لانت ہے اور سنیے یہ حافظ ابن حجر حضر رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جلد نمبر پہلی وہی جو پہلے سفا کھول کر بیٹھا ہوا تھا باب اسی باب میں آپ فرماتے ہیں وما یوکر یوکر میرے اسپلا تو فل قبور ہے یتھنا بولو میں ماں اضا واقع القبر او القبر او بین القبر ہے فرمایا یہ جو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قبرستان قبروں میں نماز مکرو ہے فرمایا یہ شامل ہے اس بات کو کہ قبر کے اوپر نماز پڑھے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ سب صورتوں میں صرف مکرو ہے شرک کسی نے نہیں لکھا سوائے اپنے تیم یا خبیص جب آپ سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے شرک شرک صرف ان میں ہے اور شرک ان سے ہے بات نہیں سمجھے ان میں ہے اور یہ پیدا شرک سے ہوئے ہیں رات کیسے میں نے کیا تھا یہ اپنے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے شرک سے پیدا ہوئے کسی وجہ سے ان کو شرک کا جنون ہے خنزیروں کو سمجھ سمجھنے آئی بات کی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ آئی مسلمین مسلمانوں کے نظریات آپ کو بتا دیے اس کے کہ قبروں پر نماز قبروں کے متعلق اور پھر تصویر ہو اس کے اس کے ہوتے ہوئے نماز کے آکام اور ائمہ کے اقوال سارے وضاحت کر دی ہے غرضے کے شرک ہونا مہاد کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی الوحیت کا اعتقاد نہیں شرک کے فتوے لگا دینا یہ وہابیت کا نظریہ ہے قرآن پاک نے جو فرمایا ہوا ماں نبود ہوں جو زلفا مشرقین محض واسطہ محض واسطہ سمجھنے سے مشرق نہیں بنے تھے وہ مشرق بنے تھے خدا سمجھنے سے اور عبادت کے لائق سمجھنے سے قرآن یہ واضح فرما رہا ہے ہاں اب میرے میرے ذہن میں بات آ گئی ابن تیمیہ پہلا وہ شخص ہے جس کو شرک شرک کا فطور ذہن میں اٹھا اور اس نے بات بات پر مسلمانوں کو مشرق کہنا شروع کر دیا اور اس کے شرک کے فتوے سے صحابہ سے لے کر تابعین تبا تابعین ائمہ بزرگان دین صوفیاء اکرام کوئی نہیں بچا اس کی غلاستیں اتنا عام تھیں وہ شرک کے فتوے ایسے خبیص لگاتا تھا کہ اس کے فتوے سے خود علیہ السلام نے بچ بالکل وہاں کیونکہ وہابیت کی بنیاد ہی تہمیت ہے ہاں وہابیت کی اصل اگر کھولو نا تو وہ تہمیت ہے جو اس راز کو نہیں سمجھ سکے وہ وابیت کا رد نہیں کر سکے ابن تیمیہ وہ اس کوشش میں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں مسمار کر دی جائیں ختم کر دی جائیں تاکہ اس کے باطل گمان کے مطابق شرک ختم ہو جائے وہ ان کو سمجھتا تھا امبیا علیہ السلام کے مزارات کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار شریف سمیت وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شرک کے مراکز ہیں لہذا ان کو ختم کیا جائے تو ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس ظالم نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء علیہ مسلاط تو تسلیم کہ جو قبریں ہیں ان قبروں کی معرفت اور پہچان میں شری فائدہ ہے ہی نہیں نبیوں کی قبروں کو پہچاننے میں کوئی شری فائدہ ہے ہی نہیں بات کو سمجھنا ذرا اس خبیص کے مذہب کے مطابق کیا ہے ستائیس ستائیسواں حصہ ایک سو اٹھانوے مجموع الفتاوا کا یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے مجموع الفتاوا سمجھ نہیں آ رہی سیخ الاسلام سیخ جان تو اسلام نو سیخ دے رکھے جی ہاں، نا فلانے نو کنگی دے کیتی رکھا اس شیطان نے اسلام نو سیخ سے کی رکھا کنگی دے اسلام میں دے تو تنگ سی بھیا کی شیطان میرے متھے لگ گیا عبارت پڑھتا ہوں پہلے پہلے لکھتا ہے کہ صرف قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے باقی انبیاء کی قبر میں اختلاف ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر جو ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں اکثر جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو مشہور ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر انور یہی ہے اب بات آگے جو میں حوالہ دینا چاہتا ہوں ولا کلسا فی معرفت قبور الانبیاء بے آیا فائدتن شرعیت لیسا والے کا منت دیجیے کان من الدین لحفظہ اللہ کما الدین کہتا ہے نبیوں کی قبروں کو پہچاننا جاننا کہ یہ قبر ہے فلاں نبی کی یہ قبر ہے فلاں نبی کی اس میں کوئی شریعت ایسا فائدہ نہیں ہے جس کو شریف فائدہ کہیں اور نہ ہی ان کی حفاظت کرنا دین سے ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر کافر نبیوں کی درباروں کو قبروں کو گراتے ہیں مسمار بلڈوزر پھیر دیتے ہیں تو تم بچانے کی کوشش نہ کرو کہ دین کی چیز تھوڑی ہے دو دو باتیں کیسی عجیب کر رہا ہے اس پر خدا کی لانت پتہ نہیں کس درجے کا یہ اخبس الناس انسان تھا اتنا مجھے کہتے ہیں یار تو اس کو برا بولتا ہے میں نے کہا میں بدلے لیتا ہوں کہتے کہ میں نے کہا اس نے ہمارے اسلاف کو گالی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اس نے نہیں چھوڑے ہمارے امام نہیں چھوڑے ہمارے اولیاء تمام صوفیاء کو سوائے مشرق مشرق گمراہ شیطان پتبین پتہ نہیں کیا کچھ کی بکواسیں کرتا ہے تو اس کتے کو میں کیوں نہ ایسے دوں اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے فائدہ شری نہیں اب میں ذرا پہلے اس کے اپنے کلام کو ٹکرا کر آپس میں اس خبیص کی لانا سادت کروں گا کہ دجال تو تو اب بولتے ہوئے خود تمہیں پتہ نہیں چلتا میں کیا بھوک رہا ہوں کیا بول رہا ہوں یہاں پر لکھ لیا کیا دو چیزیں کہ نبیوں کی قبر کو پہچاننا اس میں کوئی شریف فائدہ دوسرا یہ کیا کہا کہ ان کی حفاظت کرنا یہ کوئی دینی کام نہیں ہے قبروں کی حفاظت نبیوں کے قبروں کی ضروریت تو اسی وجہ سے کہہ رہی ہے نا پہلے نمبر پر میں پوچھتا ہوں اس سے یہ بتا کہ مسلمانوں کی قبریں جو ہیں عام مسلمانوں کی ظالم بےمان تو تو نبیوں تک پہنچ گیا نا عام مسلمانوں کی قبریں جو ہیں ان کے پہچاننے میں بھی کوئی شریف فائدہ ہے اور ان کی حفاظت دین سے ہے یا کافر ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں اور ویسے بھی ختم ہو جائیں تو کوئی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مضرون جب فوت ہوتے ہیں صحابی رسول مدینہ شریف میں پہلے صحابی فوت ہوتے ہیں آپ دفناتے ہیں اوپر پتھر رکھتے ہیں فرماتے ہیں اس سے ہم اپنے بھائی کی قبر کو پہچانیں گے اور دوسرے رشتہ دار یہاں دفنائیں گے اگر شرعی فائدہ نہیں اگر یہ فائدہ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ثواب کا کام اگر اس کی پہچان میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے تو رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں سمجھ نہیں وہ صحابی کی قبر پہچان رہے ہیں اور یہ ظالم نبیوں کی قبروں میں کہتا ہے بے فائدہ ہے اور سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف مسلم میں ہے میرا آج کی رات تشریف لے جاتے ہیں فرماتے ہیں میں گزرا موسا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میراج ہوتا ہے تو قبر انبیاء کی قبروں کے راستے سے یہ کیا مسئلہ ہے ادھر سے تو کسدن گزرنا ہی شرک تھا ان کے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے کیوں لے جاتا کیا اللہ تعالیٰ میرا آج کی رات جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانا چاہتا تھا اور سیر کروا رہا تھا تو دوسرے راستے ختم ہو گئے تھے یا راستے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہے ہی سارا موجنا جب سب معجزہ ہے تو موجزہ موجزانہ طور پر جب لے جایا جا رہا ہے تو کہیں سے لے جا سکتے لے جایا جا سکتا تھا قبر موسا علیہ السلام سے کیوں لے جایا گیا اور پھر آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں بتاتے ہیں فرمایا قبر موسا الاحمر فرمایا سرخ ٹبا ہے ریت کا اس کے ساتھ ان کی قبر شریف ہے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تم وہاں ہوتے میں تمہیں دکھاتا کہ یہ ہے بولو اے یہ دیکھو میرے بھائی ادھر کتاب کی امام حدیث پڑھتا ہوں ساری میں اس وقت پڑھ رہا ہوں امام زین الدین عراقی اور ان کے بیٹے امام ابو زرعہ عراقی یہ ہاں، باپ جو ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں یعنی امام زین الدین عراقی اور بیٹے امام ابو ذرا عراقی ان کی طرح تصریف فی شرح تقریب اصل حوالہ حدیث کا بڑی کتابوں کا میں ان سے ایک ساتھ معرفت پہچان کا جو فائدہ انہوں نے بتایا وہ اور استعمال کی حدیث سے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں طرح تصریف حصہ تیسرا صفحہ نمبر تین سو تین کتنا یہ دیکھ بخاری شریف میں جامع شیخان الحدیث الحدیفین فی متن واحد بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت الى موسى صلى الله عليه وسلم ادھر موسا علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ بھی کہنا درست ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت حضرت موسا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا فقال له اجب ربک کی حضرت اپنے رب اپنے رب کے بلاوے پر لبے کہیں چلے کالا فلا تو موسا مالا کل موت حضرت موسا السلام نے تھپڑ مارا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا مالا کل موت کی آپ پھوڑ دی کالا فراج الملک فراج الملک کوئی اللہ حاضا حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ کر سلسلی عبد اللہ یرید الموت اے اللہ کریم ایسے بندے کی طرف تو نے مجھے بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں ہے وقت فاقا آئے نہیں ہے اس نے تو میری آنکھ نکال دی ہے کالا فرد اللہ آئے نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا ارجع عبدی میرے بندے کی طرف جا فکل الحیات تری کیا آپ زندگی چاہتے ہیں کیا آپ زندگی ہی چاہتے ہیں فین کون کا الحیات دل حیات اگر آپ زندگی چاہتے ہیں فضا کا متن سور بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے فما توارت تبارت شعرت جو بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہاتھ ایک بال کے بدلے ایک سال زندگی بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے ہزاروں سال زندگی سمجھ نہیں آ رہی قال فإنك تقال ثم ما حضرت جب علیہ السلام آتے ہیں یہ عرض کرتے ہیں حضرت کلیم پوچھتے ہیں ثم ما پھر کیا ہوگا کالا تمو تو حضور پھر ہی وفات دیے آپ نے فرمایا فلان من قریب تو ابھی ابھی سے ہی ابھی قریب وقت سے ہی لے جا لیکن حضرت موسا کیا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رب ادنی من الارض المقدسہ رم یتم بے حاجر یا پروردگار ایک ارد سن لے مجھے جو مقدس سرزمین ہے جہاں تیرے پیارے دفن ہیں اس زمین مقدس کے قریب اتنا تو کر دے جتنا کوئی آدمی پتھر پھینکتا ہے میں تیری مقدس زمین اور اللہ کے پیارے نیک بندوں کے قبرستان کے قریب تو ہو جاؤں وہن ہو کالا وہی راوی ابو حریرہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو انی عندو لا ارایتکم قبره الا جنب الطريق عند الكثيب الاحمر فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں اے صحابہ لا ارایتکم میں ضرور دکھاتا ضرور لا لام تاکید کا ہے ضرور تمہیں دکھاتا کیا کب ہوں علاجمبت طریقے ان کی قبر انور راستے کے قریب پہلو میں اینڈل کسی بلا ہمارے سرخ ٹیلے کے قریب سرکار فرما رہے ہیں اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بولو یہ کتا کہتا ہے نبیوں کی قبروں کو جاننے میں کوئی شریف فائدہ سرکار فرما رہے ہیں اگر میں وہاں ہوتا ضرور تمہیں دکھاتا راستے پر راستے کے قریب سرخ ٹیلا نشانیاں تو پھر بھی بتا دی سمجھ نہیں آئی یار نشانیاں اور سنو ارے تیمیا دجال ابن تیمیا کاش تو میرے دور میں ہوتا یا میں تیرے دور میں ہوتا تیری پوچھل نپ لپ نے وہ کٹتا میں تینوں چھتر پھیرتا تینوں یاد رہ جاندہ بخاری مسلم پڑھی دی کیویں او زندیکا او شیطانا تو انا شریف ہے دا کوئی نہیں نبیاں دے قبراں پچھانا نے دس حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام نبیوں کے قبرستان کے قریب دفن ہونے کی دعا کر رہے ہیں اگر شریف پیدا نہیں پہچاننے میں تو بتا دفن ہونا اور دفن ہو کر بخشش کروانا اپنی ان کے تبسل اور قرب کی وجہ سے یہ شریف ہے وہ کتا نبی بھی شریف ادا سمجھے سید الانبیاء سمجھے اگر شریف فائدہ نہ ہوتا رسول کہتے میں تمہیں نہیں دے بلکہ آپ بتاتے ہی نہ تنظیر تو خود نبی بننا چاہتے امت رسول کا دجال امام صاحبی جیسے جو تیرے متعلق کبھی تعریف کے کلمات کہہ گئے وہ تیرے خبیص کی باتوں پر مطلع نہیں ہو سکے کیوں اس وجہ سے کہ تیرے فتاوے ٹوٹ ٹوٹ کر لکھے جاتے تھے کبھی خبیص کچھ لکھتا تھا کبھی کچھ اب سنو ادھر یہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے وہ غلطیاں کر جاتے تھے جن حضرات کو اس خبیص کے تمام حقائق معلوم ہو گئے انہوں نے صاف لکھ دیا یا یہ زندیق ہے یا پرلے درجے کا گمراہ اور پیمان ہے تو میں نے یہی بات کی کیا کہہ رہا ہوں اور ایسا ہوتا ہے مورخ کو نبی تھوڑا ہوتا ہے تاریخ دان تو تاریخ لکھنے والا ہوتا ہے تاریخ اپنے علم کے مطابق وہ لکھتا ہے جتنا اس کو معلومات ہوئی لکھ دی اب جتنا اس کو ان کو معلومات ہو اس کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن کا حوالہ بھی اللہ مذہبی رحمہ اللہ کے پاس ہم نے نہیں پڑھا لیکن موجود ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس کی ساری باتیں ان تک نہیں پہنچی ان کا پھر کیا اس میں قصور ہے امام جلال الدین سیوتی اس کو پتہ نہیں مجھتا ہے کیا کے لکھتے ہیں نہیں پہنچی ان تک اس کی کتابیں خبیص کی پڑھی منظر عام پر اب وہابیوں نے رکھی ہیں ہم تک پہنچی ہیں اور پہلے جہاں جس جس حضرات کے پاس پہنچی جیسے امام حضر ہے تمہیں مکی رحمہ اللہ انہوں نے کہا گمراہ بدین بلکہ اس کے زمانے کے قریب کے امام کل ہیں امام تقی حسنی انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ زندیق ہے اور پتہ نہیں اس پر کفر کے کون کون فتوے لگانے والے یہ آزادی رحمہ اللہ خود لکھ رہے ہیں اسی ساکل العلم کے اندر لکھ رہے ہیں کہ کسی نے اس کو کافر کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں جیسے جیسے یہ نہیں ہے کہ باللہ من ذالک خدا سے ڈرنے والے نہیں تھے بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے تھے وہ امام کوئی امام سبکی کی جیسے ہے کو کیسے امام ہے کو کیسے امام ہے اللہ اکبر جن کی جلالت شاہ امام تقی حسنی وہ ہیں کہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ کے شاگرد امام برہان الدین بکائی انہوں نے صاف انہوں نے صاف انارت انارت الفکر کتاب کے اندر امام تقی ہسنی کو مسلم ولی ثابت کیا وہ اس کو زندگی لکھتے ہیں قرضے کے بعد یہ ہے اصل کہ مورخ جو ہے وہ تاریخ جب لکھتا ہے اپنے معلومات کے مطابق لکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اب ہمارا حال دیکھ لو میں آپ کے سامنے خود مثال رکھتا ہوں کبھی ایک تقریر میری ایسی آپ نے سنی ہوگی جس میں مسٹر جنا کی تعریف کر دی کیا کہ نہیں اور مسٹر جنا کی تعریف میری پہلی تقریروں میں ہی تھی شیر ربانی میں اور بعد میں میں نے کیا کیا کیوں کیا ایسا جب حقائق کھلے ہیں معلومات ہوئی ہیں تو بس اسی طرح ہوتا کسی کے متعلق جب کوئی فیصلہ دیتا ہے اپنے علم کے مطابق سمجھ نہیں آ تو اب بتائیں میں کہتا ہوں اگر اس کی لانتوں کو میں توڑتا ہوں اس کی لانتے اس کے منہ پر پھیرتا ہوں کیا دجال بتا بتاؤ صالحین کے قبرستان میں دفن ہونا یہ تو نبیوں کی سنت ہے حضرت موسا تمنا کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں زندگی نہیں مانگتے اور بولو مرو کیا نہیں مانگتے اتنا مانگتے ہیں یا اللہ جنا وٹا سٹی ہے اتنا ہی نیڑے کر دیا سمجھ نہیں لگی یہ نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے زندگی چاہیے تو بیل کے بالوں پر پیٹ پر ہاتھ رکھو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال دے دوں گا اتنا بڑی مہلت اگر وہ مانگ لیتے زندگی تو قیامت تک کے لیے زندہ رہ جاتے زندگی مانگنے کی بجائے کیا مانگتے ہیں قربے قبرستان صالحین اللہ کے نیک بندوں کے قبرستان کے نیڑے تو کر دے بتا اس سے صاف پتا چلا توجہ کہ تو یہ تو نبیوں کی تمناؤں میں داخل ہے بولو مرو نبیوں کی دعاؤں میں شامل ہے نبی دعا مانگتے ہیں رب اد نے اے اللہ پروردگار نیڑے تے کر دے ایتھے تے نہ مینو مار اے حالے دور کھڑا وا چلو اینا ہی نیڑے کر دے جنا وٹا سٹیے تے نیڑے ہو جاتا ہے اینا قریب ہو گیا تے تاں وی مینوں برکتاں پہنچن گی ہائے کیوں کہ ادھر خلیل اللہ کا دربار ہے حضرت ابراہیم خلیل کا دربار ادھر ہے قبرستان جس کے وہ قریب ہونا چاہتے تھے ارد مقدسہ کیا ہے اللہ ہو لو اللہ جل شان فرماتا ہے یہ بیت المقدس والی مسجد وہ ہے کہ اس کے آس پاس ہم نے برکتے ہی برکتے دی ہے قرآن چک نہیں ہوئی ارشاد ربانی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد ہرام مسجد یہ مسجد حرام نبیاں پاکاں دا قبرستان ہے خود ابن تیمیہ تے او دے منن والیاں دا بیان یہ اے مسجد حرام کنا دا قبرستان ہے حضرت صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے سمیت ہزاروں نبی مکے میں ہیں کیوں علماء لکھتے ہیں جیسا کہ کتاب الفرور ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن مفلح ان کو اس وجہ سے کہتا ہوں یہ اس کے عقیدے سے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ زاغل العلم ہاں جیسا کہ کہمنا کے اندر امام ابن حجر اسکلانی نے لکھا حافظ شمس الدین صاحبی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کئی مسائل عقیدے کے اور کئی فکا کے میں اپنے اس ابن تیمیہ استاد کے ان مسلوں سے بیزار ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ سننی تھے وہ گبراہ سمجھ نہیں آ رہی صاحب کہہ رہے ہیں صاحب کامنا میں بولو مرو کس میں ادور رڑ کا کے اندر عبارت پڑھتا ہوں عبارت پڑھتا ہوں میرے بھائی دور رڑکا مینا میں آپ فرماتے ہیں وان نالا آتا کے فی ہے بل انا مخالف فی مسائل اصلی و فرعیہ فرماتے ہیں امام صاحبی میں عصمت کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ وہ معصوم ہے بلکہ میں مخالف ہوں اس کا چند ایسے مسلوں میں جو عقیدے کے ہیں اور چند ایسے مسلوں میں جو فقہ میں ہیں میں مخالف ہوں میں اسی وجہ سے ہم ان کو سنی کہتے ہیں اس کو بد مذہب کہتے ہیں ہاں، کیوں کہ یہ مخالف شاگرد ہے اب مولانا عمر شروع صاحب تھے وہ دیوبندیوں کو شاگرد تھے بولو بلکہ ہمارے استاد مولانا منظور احمد صاحب شیخ قرآن مولانا منظور احمد صاحب نواز جنڈا والا والے آپ سارا دیو بندیوں سے پڑھے لیکن سنی ہوئے تو اب ان کو ہم مانیں گے ان کے استادوں کو لانتی کہتے ہیں وہ خود اپنے استاد کو لانتی کہتے ہیں ہمارے دادا ہمارے دادا استاد بھی ہیں ابا استاد بھی ہیں مولانا منظور احمد صاحب ہم کانوں سے سنتے تھے وہ غلام اللہ پنڈی والا اور تمام جو بندیوں کو آیا دعائی خدا کی پتہ نہیں کیا کچھ کافر مرتا سارا کچھ کہتے تھے بات نہیں سمجھ آئی یہ کیا ان کو ان کی اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ یہ سننی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل میں ہم ان کے مخالف ہیں مسائل میں اب استاد تھا اگر استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی تعریف کر دی ہے تعریف کے کلمات کہہ دیے تو یہ ان کی یہ امام زاہبی رحمہ اللہ کی مجاملت اس کو کہیں گے کہ استاد سے مجاملت کر رہے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام زاہبی نے اس کو صحیح العقیدہ مانا اگر صحیح القیدہ مانا ہے تو مخالفت عقائد میں کیوں کر رہے ہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھنا امام ابن مفلے کتاب الفرو جلد نمبر چھ میں لکھ رہے ہیں ہزاروں قبریں ہیں امبیا کی مسجد حرام اور مکے شریف میں وجہ یہ ہوتی تھی جب کسی نبی کو امت ٹھکرا دیتی تقسیب کر دیتی ہم تیری نہیں مانتے وہ غضبناک ہو کر اللہ کے گھر کے ساتھ آ کر رہائش رکھ لیتے اللہ تعالی پیچھے قوم پر عذاب دے دیتا اور حضرت جتنے بھی نبی یہاں پر آ کر رہتے ان کی وفات یہی ہو جاتی ہم بھیا یہاں وفات پاتے اور امتیں امتیں وہ عذاب اور کر پر لانت میں مبتلا ہو جاتی اس طرح نبیوں کی ہزاروں قبریں کہاں ہیں مکہ شریف اور یہ جو متاف ہے مطاف جہاں طواف ہوتا ہے بتاؤ اب نماز یہاں پر باطل ہے شرک ہے یا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے وہاں بھی اسے کرو قبر کبر اتنے نماز شرک لہذا اج تو بعد تاری مہربانی کابے دا کھڑا نو کابا تیار کرو ایک قبر بھی نہ ہو بولو مرو ایک قبر بھی چاہیے کعبہ انہوں کہ نہیں کیسا دین سمجھا ہے کیسا دین سمجھے حضرت کہ دنیا میں دنیا میں جینے کے قابل بھی نہیں رہے نماز کے قابل نہیں رہے آج کے قابل نہیں رہے کیا کریں کدھر جان یہ تو فتوا دے بیٹھے نے جتھے قبر اتے شرک جتھے قبر اتے جتھے قبر اتے شرک جتھے قبر اتے شرک مسجد نبوی بھی قبرستان اتنے بنی مسجد بھی لہذا ایس مسجد تو بھی گئے اس مسجد تو بھی تے بیت المقدس وہ بھی سارا قبرستان مرو میرے خیال دے اگر میرے تو مشورہ نہیں لینا تے سرکار چپ کر کے ہوں تر جائے اتے ایک قبر نہیں چلا نہ نبی نہ ولی کہ لبنی سمجھ لگی ہے جنہوں نے امام سمجھی کھڑے <laughs> ماشاء اللہ ہدایت اور رابری ہے تو ان لوگوں کے پاس ہے قرآن حدیث سے تو باہر جاتے نہیں فدو لانتی برالر فدو برالر فدو کی اندر ماشاء اللہ پرانی پڑی جانتے ہیں حضرت صاحب قرآن تو باہر جانے ہی میں کیا میں کدو آنا جانے نے جدو بھی لانت لے قرآن چو لے سمجھ نہیں لگی ہاں پکی گل ہے یہ قرآن تو باہر جانے ہی پر کد لی لانت لین یہ جدو بھی لینی ہے بچوں ہی لینی سمجھ نہیں لے سکتے محال ہے سمجھ صرف اس دل میں قرآن و حدیث آ سکتے ہیں جس دل میں عظمت انبیاء اور عظمت اولیاء کیونکہ جب عظمت انبیاء اور اولیاء آتی ہے تو توحید کے راز کھل جاتے ہیں توحید بغیر عظمت تو نہیں آتی عظمت بغیر توحیدوں نہیں آتی تا کر کے برائلر توحید تو خالی نے لانتی دونوں کا فیصلہ میرے حضرت صاحب کیتا ہے کمال کی فرماندے نے او برائلر توحیدوں خالی نے مجال توحید دی کدی ذکر کر جا توحید جے بیان کرن دے پھدوان نو پتہ ہی کوئی توحید ہوندی کی امام احمد رضا جیسے بیان کریں تو پھر توحید کا سواد ہے شیر ربانی جیسے بیان کریں اے توحید ہے اور عظمت والے عظمت رسول بھی انہیں دلا ہے عظمت اولیاء بھی اور دسو میرے بھائی توجہ نال سمجھا جے امبے علیہ السلام کے قبرستان اولیاء کے قبرستان یہ خبیص تو کہتا ہے نبیوں کی قبروں پہچاننے اور جاننے میں کوئی شری فائدہ نہیں ہے ہماری شریعت تو بتا رہی ہے ولیاں دیا قبر پہچان اتے دفنا دے مت تیرے اے بخاری شریف فرما رہی ہے توجہ اگے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے واللہ اللہ دی قسم لو ان اگر میں قبر شریف دے کولو ماں اے میرے یارو میں اس علاقے چواں لے جا قبر وکھاو واللہ ہے اللہ کی قسم رسول قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور دکھاتا میں پوچھتا ہوں خبیر سور بتا اگر فائدہ نہ ہوتا تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کیوں بتاتے ظلم یا یہ ڈیلانت اے مسلمانوں بتاؤ تم بیٹھے ہوئے اس حدیث کے بیان کے مطابق ہے لیکن خیر میں امام ولی الدین عراقی اور زین الدین عراقی کی شرح اس حدیث پر جو ہے اس سے سناتا ہوں صفحہ نمبر تین سو تین پر جا کر لکھتے ہیں فرماتے ہیں وفی استحباب معرفت قبور الصالحین لزیارتها والقیام بحقها فرمایا اس حدیث سے یہ فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کو پہچاننا مستحب ہے ایک تو زیارت کے لیے ولقیام بے حق کے اور قبر کا جو حق ہے اور قبر والوں کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے اور یہی کچھ حافظ ابن حجر اسکلانی شرح بخاری فت الباری آئنی وغیرہ تمام امام بدر الدین آئنی حنفی اور شروع بخاری اور مسلم پر امام نابوی وغیرہ حضرات یہی لکھتے ہیں فرماتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو پہچاننا مستحب ہے باعث سے ہے اب جو باعث سے ہو وہ تو شریک ہو گیا اب اس کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں اگر کفار تمہارے سید المبیا کی قبر انور پر چڑھائی کریں اور وہ آ کر گرا دیں گرانے لگ جائیں بتاؤ تم وہابیوں اور ابن تیمیہ کے مذہب کے مطابق چپ رہو گے کہ ان کی حفاظت تو دین ہے نہیں ہم کیوں اپنی جانیں ہلاک کریں بجا بتاؤ جو ایسی بکواس کرے وہ تمہاری نبی کی عظمت اور شان اور آپ کی ذات کا دشمن ہے یا دوست ہے وہ کافروں کا دوست ہوا یا نہیں میں اس مردود کی اس بک پر کاش کے امام زاہبی کو پتا چل جاتا ہے ایسی بات کا امام جلال الدین سیوتی کو اس کفر اور بکواس کا پتا چل جاتا ہے حفظ ان کی حفاظت دین ہے ہی وہ کتے مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ کی قبر انور کی حفاظت میں سارے مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں تو شہادت کا رتبہ پائیں گے ان پر فرض ہے جانے دے دے مگر مستفا کی قبر پر آنچ نہ آنے دے یہ مسلمان یہ دیکھو افسوس ہے افسوس ہے کہ ان لانتی لوگوں کو اس لانتی قوم نے راہ پر اور پیشوا بنا رکھا ہے ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ حدیث ہے ان کے پاس اور قرآن لانت پڑی ہوئی ہے جب اس قوم نے سکول انگریز کو انگریز کتے کو جب سے اس نے راہ پر مانا ہے تو یہ ان کے غوث کتب یہ امام ہوں گے اور ہوں گے ایسے ہی لوگ پھر امام بنتے ہیں یہ تبرک کتاب میرے ہاتھ میں ہے دیکھ رہے ہو مکتبہ تو رشد کی چھپی ہوئی ہے باہر کی کی عرب تمام وہابیہ کا اس کے ساتھ اتفاق ہے تین سو چار سو چودہ صفحے پر یہ خبیص لکھ رہا ہے کتنے صفحے پر چار سو چودہ اور پندرہ سو کے کہتا ہے ان ترک القب على حال الان وعدم ازالتها لا یعنی اقرار جميع المسلمین بذلك انما انما السبب هو خشيه قيام فتنه عظيمه بعد ازالتها من من قبل القبور جينا دار المفسده مقدم على جلب المصلحه الوادعی مقبل بن الواد الوادعی یہ خنزیر البانی کا شگرد ہے ناصر البانی بہابڑے کا اس کے نیچ اس کا حوالہ دے کر پھر یہ نیچے لکھ رہا ہے اس کی کتاب ہے حول القبت علی قبر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بنے ہوئے قبے کا مسئلہ صفحہ نمبر دو سو تہتر اور پچہتر پہ لکھ رہا ہے یہ ساری باس پھر کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ خنزیر کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے یہ جو کبا اوپر بنا ہوا ہے نا یہ تمام مسلمان اس کے ساتھ متفق تھوڑے ہیں ہم جو اس کو نہیں گرا رہے محض خوف فتنہ کی وجہ سے کہ یہ قبوری یہ ہمیں کہتے ہیں قبوری قبر پرست یہ قبر پرست جو ہیں ان کی جانب سے خطرہ ہے کہ فتنہ اٹھ پڑے گا اور پندرہ پر جا کر لکھتا ہے فعلا ولی الامر ازالت قبت المبنیت علی قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جو قبہ بنا ہوا ہے اس کو ڈھانا وہاں کے حاکم پر فرض ہے متا متا امن تل جب فتنے کا خطرہ اس کو نہ رہے کیوں لے میں شرعیت وجود ہاکما سلف اور یہ اصل وقت ابن تیمیہ سے اس نے تو کمال کر دی یہ کبا گرانا چاہتے ہیں وہ سرے سے قبریں ہی ختم کرنا چاہتا ہے یہ خالی کبے کے در پہ وہ کیا کہتا ہے قبریں تھڈوں گراؤ کیوں اس میں فائدہ ہے انہیں ایسے رکھی ہوئی لہٰذا کوئی دیکھ بھال نہ کرو ختم ہوتی ہوتی ہو جائے ختم ہوتی ہوتی بتاؤ کیا ارادہ ہے ان کا کیا ارادہ ہے ان کا اے کیا ارادے ہیں ان کا اللہ اکبر و کبیر اور سنیے فلانا پانی پی لیا نعرہ مار دیتا کمال کوئی آ رہا ہے تو اس کے آنے کے لیے بھی ذکر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو کر سمجھ نہیں آ رہی بولتے نہیں سبحان اللہ حافظ ولی الدین وہ سناتا ہوں اس بات کی طرف آتا ہوں جو سنانا چاہتا تھا حافظ ولی الدین ولی الدین راکی رحمہ اللہ کے ایک بات زین اور ولی زین اور ولی دونوں زین الدین بھی اور ولی الدین بھی آپ فرماتے ہیں کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سید سید علیہ السلام علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسا علیہ السلام کی قبر کی نشانی بتا دی ہے یا موجود ہے تو قبریں مشہور ہے انہو قبرو فرماتے ہیں آج جو لوگوں میں مشہور ہے یا اپنے دور کی بات کر رہے ہیں آج جو لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کی قبر ہے نبی پاک کی بتائی ہوئی نشانیاں سب اس میں موجود ہیں سب اس میں موجود الصلاه والسلام فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے وہی جگہ ہے جس کی طرف نبی پاک نے اشارہ فرمایا وقت اللہ تعالی کا حکایات و منامات بزرگوں کی حکایتیں اور خوابیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں القبر حافظ الدین مقدسی رحمہ اللہ جنہوں نے اللہ حدیث المختارہ لکھی ہے کتاب حدیث کی بارہ جلدوں کے اندر ناچیز کے پاس موجود ہے الحمدللہ اس کتاب بہت بڑے محدث امام گزرے ہیں الدین مقدسی یہ وہاں بھی سارے ان کی حدیثوں کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ہاں جی اس کے اندر ہاں جی وہ امام لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں شیخ سالم تل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قبر مشہور ہے حضرت علیہ السلام کی ان کے پاس ان اس قبر کے پاس جتنا دعا جلدی قبول ہوتی ہے میں نے اس علاقے میں اتنا قبر کوئی نہیں دیکھی کہ جس کے پاس دعا جلدی سے قبول ہو جائے اس حوالے کو دین اب بات کو سمجھنا میرے بھائی ابن تیمیہ کا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ایک یہ حوالہ ہے جو سنا دیا کہ فائدہ شری اور نبیوں کو کب نبیوں کی قبروں کی حفاظت کرنا یہ دین کا کوئی کام ادھر دیکھو لانا لانا لانا ان دجالوں پر او میاں او میاں حیات صاحب رحمہ اللہ ننکانے والے دیو آپ دے مرشد سن حضرت سائیں فضلہ والی سرکار رحمہ اللہ آپ سرکار نے قبر تو ہی فیض پایا ہے ساری داڑھی شریف نال داڑھی شریف کے ساتھ سی وال سے عارف والا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اڈا کمیر آتا ہے وہاں پر دربار ہے جس دربار پر داڑھی شریف کے ساتھ وہ جھاڑو دیتے صفائی کرتے وہیں عبادت اور ذکر چلا کرتے وہیں سے ولایت ملی اور حیات صاحب کو بھی رنگ گئے خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فیض پایا با جدید مستامی کی قبر انور سے وہ اویسی سلسلے اویسی طریقے کے ساتھ انہوں نے فیض پایا ہے خیر یہ تم چھوڑو رات ہی میں نے سنایا بتاؤ یہ داتا علی حجمیری کی قبر انور کے ساتھ خواجہ اجمیری غریب نواز تمام چشتیوں کے مسلم سردار ولی ان کی چلا گاہ اور اعتکاف کی جگہ ہے اچھا ان کو فیض ملا باب فرید سرکار کا ٹبا ساتھ دیکھا ہے وہ پیچھے ہے ذرا یہ کچہریاں ہیں نا کچہریاں کچہریوں کی پچھلی سائڈ پہ باب فرید کا ٹبا آپ یہاں پر آتے آگے نہ جاتے داتا علی حجویری کی زیارت کے لیے جب آتے آگے نہ جاتے حضور سے پوچھا جاتا حضور آگے کیوں نہیں جاتے فرماتے فرشتوں کی بھیڑ ہے فرشتوں کی بھیڑ ہے فرمایا بےد بھی نہیں کرنا چاہتا ادھر ہی بیٹھ جاتا ایمان سے بتا اتنے بڑے لوگ ان سے فیض قبروں سے فیض پا رہے ہیں یہ ولیوں کی قبریں دے رہی ہیں وہ کہتا ہے نبیوں کی قبروں میں شریف فائدہ نہیں سمجھ نہیں آئی پہلے ہاتھ رکھ کر مرے تینوں آ کے ہاتھ رکھ کے بہو میاں میاں محمد بخش رحمہ اللہ آپ دی چلا گا لکھاں ولی گن سکنے ہاں یہ نہ شرکت فتوی لائے وہ ولایت پائی یہاں تے الانت لکھی سی وہاں تو رحمت لکھی سی کیسی عجیب گل ہے خیر بات کو سمجھنا ادھر وی اس خبیص کا خبیص ذہن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھڈو نبیوں کی قبروں کو مٹانے کے حق میں ایک حوالہ تو سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا اور سن حضرت دجال وقت فرماتے ہیں دجال زمان یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ہم کہتے ہیں دجال الاسلام اسلام سے دجل و فریب کرنے والا او بولو مرو ادھر دیکھ میرے بھائی ایک نبی گزرے ہیں حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کیا کون ان کا قصہ مستند معتبر کتابوں سے اور بلکہ خود ابن تیمیہ کے فتوے سے بھی اس مجموع الفتاوا سے بھی نکال کر سنا کر پھر ابن تیمیہ کی بکواسا سناؤں گا توجہ ادھر پیر یہ نکالنا چاہیے جلدوں میں جلد نکالنا چاہیے اور سب سے نیچے والے جلد نکالو بیٹھے گا واسطے جی نہیں دیر کتاب کا ملازہ کرو بھائی البدایا و نہایا یہ ابن تیمیہ کے یہ بھی شاگرد ہیں یہ سننی ہے وہ گمراہ تھا سمجھ کیونکہ یہ عقائد میں حضرت اللہ تعلق سے کہنا نہیں سیدھی گل ہے البدایا و نہایا ٹھیک ہے جلد دوسری یعنی جز دوسری دار و ابن کثیر دمشق اور بیروت کی چھپی ہوئی تحقیق اوپر جو ہے وہ یا اس کی محی الدین علی ابو زید عبد القادر ارناؤت بشار اواد یہ چارے خنزیر وادی ہیں وہاں کے خنزیر وادی ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ذکر شیم من خبر دانیال علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کی بات یہاں بیان ہوتی ہے قال یونس بن بکیر ہم محمد بن شاہ نبی خلدہ خالد بن دینا اور محد صدوق حدثنا ابو العالیہ ابو ہیں تاب صحابہ کی زیارت کرنے والے کال لما تستر تستر شہر کو جب ہم نے فتح کیا صحابہ کا دور تھا حضرت عمر کا دور خلافت تھا کن کا حضرت عمر کا دور خلاف ہم نے تستر شہر جہاں کے سہل بن عبداللہ تستری ہے وجدنا فی مال بیت الحرمزان سریرل ہم نے ہرموزان کے گھر میں ہرموزان کے بیت المال میں بادشاہ تھا ہرموزان کے بیت المال میں ایک چار پائی دیکھی جس پر ایک میت سوئی ہوئی تھی اندرا سے ہی مصحف ان کے سر شریف کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہوئی تھی اخد نل مسافر ہم نے وہ کتاب پکڑی اللہ عمر ابن الخطاب عمر بن خطاب کے پاس لے گئے فتح کابل انہوں نے حضرت کابل احبار کو بلایا جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور یہودیوں کے عالم تھے ان کی زبان اور کتابیں جانتے تھے فنا ہوگا مر اتنے پھڑ کے بیٹھو تینوں کی بماری فنا سکھا بلا ربیا حضرت نے عربی میں اس کتاب کا ترجمہ کیا فانا رجل من العرب کارا حضرت ابو لیا فرماتے ہیں میں عرب والوں میں سے پہلا وہ شخص تھا جس نے وہ کتاب پھر پڑھی کرا تو سلام مکر القرآن میں اس کو ایسے ہی پڑھتا تھا جیسے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں کل تو لیا بلالیہ میں نے لیا سے کہا یہ شخص راوی کہہ رہے ہیں ماں کا نفی ہے اس کتاب میں کیا تھا فرماتے ہیں سیجارو یارو کم امور و کم و لو کلام کم وما ہوا فرمایا تمہاری ساری عادتیں تھی تمہارے کام تھے تمہاری ہی باتیں تھی تمہاری زبان کے تمہاری زبان کے لہجے بتائے ہوئے تھے تمہاری زبان کی باتیں تھی وہ ہوا مکائن اور جو بعد میں ہونے والا ہے وہی باتیں لکھی تھی کل تو فما سنا تم برا جو لے میں نے ارد کی حضرت وہ جو چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ پھر آپ نے کیا کیا تھا آپ فرماتے ہفرنا بن نہارے سلا سا تھا آشارہ قبر متفر ہم نے تیرہ قبریں متفرق جدا جدا تیرہ قبریں کھو دی فلما کانا بل جب رات ہوئی ہم نے دفنا دیا اور سب قبروں کو برابر کر دیا لینو اب میں سے برابر کرنے کا کیا مطلب سب کو برابر بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے فلا یم بے شو کہیں آ کر پھر قبر کو اکھاڑ کر قبر کو اکھاڑ کر قبر نو مطلب مٹی ہٹا کر نکال نہ لیں فلا یم کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس میت کو باہر نکال لیں اس شخص کو باہر نکال لیں جیسے پہلے باہر رکھا ہوا تھا دفنایا نہیں تھا کتنے عرصے سے یہ آگے بات آ رہی ہے فلا یمبو شونو اس لفظ کی طرف میں پھر لوٹوں گا میں ذرا تمبی کے لیے اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں ہم نے اس وجہ سے چھپا دیا تھا فلا یم بو تاکہ میت کو نکال نہ لے کل تو فما یار من مل ہو میں نے یہ پوچھا وہ لوگ جنہوں نے ان کی ان کی میت شریف جس میں اقدس کو کہوں ان کے جسم مبارک کو باہر رکھا ہوا تھا وہ کیا امید رکھتے تھے ان سے کیا کام لیتے تھے فرمایا کانت سماؤ ادا ادا ہو پے سات آنو ہم پارا سو پہ شریر ہی ترو جب ان لوگوں کے پاس بارش نہیں ہوتی تھی چار پائی اٹھا کر باہر رکھتے تھے اللہ بارش دے دیتے سنو کل تم من کن تم کل تم من کن تم تدنون نونر میں نے عرض کی جناب کے گمان خیال میں وہ کون تھے کالا رج لو لہو دانیال اس علاقے کے لوگ کہتے تھے ان کو دانیال کل تو من وہ کم وجد مدمات میں نے پوچھا حضرت بتائیے کتنا عرصہ ہوا ان کو وفات پائے ہوئے کالا من سلا سے میں سنا تین سو سال کتنا دفنایا نہیں تین سو سال انہوں نے حضرت دانیال کو دفنایا یہ عیسائی تھے کل تما تک جرم شیون میں نے ارد کی کچھ تبدیلی بھی جسم میں آئی تھی ان کے کہ نہیں فرمایا لا اللہ من کفا ہو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ہاں یہ گدی شریف کے بال کچھ صرف ان بالوں میں فرق آیا تھا جسم میں نہیں آیا تھا توجہ آگے انہوں نے فرمایا ان لہو ملمبے لا تبلی الارض ولا والا سبا امام ابو العالیہ فرماتے ہیں نبیوں کے گوشت نبیوں کا جسم نہ ان کو زمین گال سکتی ہے نہ درندے کھا سکتے ہیں بولو مرو ایک امام ابن کثیر فرماتے ہیں وهذا اسناد صحيح الى ابي العاليه امام ابو العاليه تو عینی گواہ تھے نا فرمایا ان تک سند بالکل صحیح ہے بلا کے تاریخ وفاد تاریخی من ثلاث مئات سنه فل سب بے نبی جن بل ہوا راجل صالح یہ آگے ایک تبصرہ فرما رہے ہیں توجہ ذرا یہ کرتے کرتے پھر آگے فرماتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں وقت روبیا بے سنازن صحیح ہے نیلا یا ان طولان فی شبر حضرت ابو لالیا سرکار تھے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے ہم نے ان کی ناک شریف دیکھی تھی ایک گٹ تھی ایک بالش تھی ایک گٹھ برابر کی سی ناگ شریف توجہ بلکہ حضرت انس بن مالک سے روایت کر رہے ہیں سند جرجت کے ساتھ کہ ناگ شریف ایک ہاتھ تھی اللہ پتہ نہیں کدے کدے مرد ہوں گے اسے خیر فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں بارل یا دانیال نبی ہیں یا کوئی اور اللہ کا مرد سالے ہے آگے پھر فرماتے ہیں یہ سارے حوالے وہ امام ابن ابھی دنیا کی کتاب کتاب احکام القبور سے دے رہے ہیں امام ابن ابھی دنیا امام بخاری کے زمانے کے ہیں کے زمانے کے اور امام بخاری کی طرح حدیثیں روایت کرتے ہیں ہاں ان کی کتابیں کچھ سو کے لگ بھگ تو میرے پاس ہوگی ہاں توجہ آگے وہی وہی امام پھر آگے اور روایت کرتے ہیں ان ابل اشاس الحمری اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ان دانیال دا رب بہو و جل بے شک حضرت دانیال نے اپنے رب سے دعا مانگی انتن فناؤ امت محمد یا میرے پروردگار مجھے امت محمد ہی دفن کرے یا میرے پروردگار اور صدقے جاوا مستفا دے صحابہ دی کی شان تابعین دی کی شان نبی جنہ دے ہتھی دفن ہون دیا دعاواں کردے نے فرماتے ہیں ان تدفن امت محمد فلم تبو توجہ سلاشاری حضرت ابو موسا شاری صحابی ہیں یہ صحابی ہیں جنہوں نے تستر شہر علاقہ فتح کیا تھا ہاں جی واجہ دہو فی تابوت آپ نے صندوق میں ان کو دیکھا تدرے بورو کو بری دو آپ کی شاہ رگیں اور دوسری رگیں حرکت کر رہی تھی کون حرکت کر رہی ہے

سمجھ نہیں آئی تو تو تو تو تو تو تو زندہ زندہ زندہ زندہ زندہ زندہ زندہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کہہ دے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ ج سورا اپنے سیا آدھے سور کتنے بندے کتنے تو کتنے تو نبی کتنے اور میرے پاک نبیا دی زندگی دان دادا اتنے جان کڈ کے فیری رب واپس اسی ویلے پا چڈ دے میں پہلو اسے اسے موضوع بیان کر چکیا وا ہاں جی تدرے بورو کو رگا بھی چلدیاں رگا بھی دیا نے شار اگ بھی وفاق ہوا کنا ہویا ہے بلکہ حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ حضرت دانیال کوئی نبی ہیں تو پھر تو ان کا تین سو سال نہیں ہو سکتا کیوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اور عیسا کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے حضیر یہ بخاری میں آیا ہاں جی دوسرے حدیث کی کتابوں میں آیا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ حضرت عیسا سے بھی پہلے کے ہیں اب چھ سو سال سے بھی پیچھے بات چلی گئی چھ سو سال سے پیچھے کے ہاں جی وفات پائے ہوئے ہیں رگیں چل رہی ہیں جسم میں فرق نہیں آیا چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور میرے چشم عالم سے چھپ سے چھپ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم صرف گل چھپن دی نہیں سی چھپے دے ویکھ لگا ویکھن ڈین نہیں چھپے تے رگا ویکھن لینے میں اسے موضوع نو چھیڑ لواں قسم خدا دی کر کے آنا پھر تین گھنٹے لا دیاں واقعات تے نبی نے میں ولیاں دے سنا سنا کے تھکا دیاں دلش زندہ شد با عشق سب تست پر جرید عالم دوام ما فرماتے ہیں جدا عشق نال اللہ دے عشق نال دل زندہ ہو جاندا ہے او کبھی مرد تھائی وٹا لیندے نے ولی اللہ دے مردے نہیں پردہ پوشوئی ہوگنا لکھو دیکھ رہے بس انہیں موت کیا تسا کی سمجھیے اے میرے رب سمجھ ویخ وقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا من مند دانیال فبشروا بالجنہ فرمایا جیڑا دانیال کے بارے دسے جو دانیال کے بارے میں تمہیں بتائے کہ یہ وہ ہیں فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا سور شیطان تو کہتا ہے نبیوں کی قبریں پہچاننے میں کوئی فائدہ شری نہیں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار فرماتے ہیں جو دانیال کے بارے بتائے اس کو جنت کی بشارت اشارت دینا بلکہ سن لے ہوئے حضرت یوسف جب موسا علیہ السلام جانے لگے ہیں مصر کو چھوڑ کر توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور ادھر تھی حضرت نے وعدہ لیا تھا جب جانا ہے مجھے بھی ساتھ لے جانا ہے یہ بات چلتی آئی حضرت کلیم کا دور آیا خبر معلوم نہیں تھی ایک مائی کو خبر تھی پتا چلا بتایا گیا ایک بی بی بڑھڑی مائی ہے اس کو ہے خبر حضرت کلیم نے فرمایا پیش کی جائے مائی کو آپ نے فرمایا حضرت یوسف کی قبر بدا اس نے کہا ایک شرط ہے کیسی عجیب بات ہے اس حدیث کو نقل کرنے والا خود البانی ہے وہ عرب کا ان کا محدث سمجھ نہیں آئی بی بی بتاتی ہے بی بی کہتے حضور ایک شرط ہے جی حضور پھر شرط ہے جنت میں ساتھ رکھنا پڑے گا جنت میں بتا دیتی نے کہا ٹھیک ہے وہ ایمان سے بتا نبی کی قبر کا علم بی بی کو ہے تو اتنا بڑا فائدہ حاصل کر رہی ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے ابن تیمیہ میں تیری کیویں کیویں کھومب ٹھپا ذرا دس دے سی پٹھے طرح نال نہ

سنو اب جس شخص نے حضرت کی قبر انور کے متعلق بتایا حضرت دانیال کے متعلق بتایا تھا ان کا نام تھا خرقوس کیا نام تھا خرقوس پکا تھا ابو موسا عمر بے خبر ہی حضرت موسا حضرت ابو موسا شاہی نے حضرت عمر کو بتایا پکا تھا بھائی لائے عمر حضرت عمر نے ان کو لکھا اند فن ہو دفن کر دیں ان کو اند فن ہو ہاں خرکوس نبی صلی اللہ وسلم الجنہ اور خرقوص کو میرے پاس بھیج جس نے تمہیں یہ بتایا کیونکہ نبی پاک نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے کیا مطلب کیا مطلب کہ میں جنتی کو دیکھ لوں بولوے بہادا مرسل الوجه یہ روایت مرسل ہے آگے چل رہا پھر ابو ابن ابھی دنیا پھر فرماتے ہیں توجہ ذرا اگلی اور روایت نقل کرتے ہیں واجد ابو موسا ما الم مصحف اب اب اس میں کچھ اضافہ ہے جو پہلی روایتوں میں نہیں تھا کیونکہ راوی بعض اوقات مختصر کر دیتا ہے بعض اوقات پوری سنا دیتا ہے بعض اوقات تھوڑی سنا دیتا ہے یہ آپ بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں باتوں کے ساتھ کہ نہیں کرتے ایک تو ان کے سر شریف کے ساتھ مصحف کتاب پڑی ہوئی تھی وہ جرافی ہا ہوا تھا توجہ ایک مٹکا تھا جس میں چربی تھی بولو بولو بولو کیا تھا مٹکا تھا جس میں وہ دراہم کچھ درہم تھا وہ خاتم ہو اور حضرت کی انگوٹھی شریف تھی فکاتا بابو موسا بے دال کا عمر حضرت ابو موسا شری نے حضرت عمر کے پاس لکھا پکاتا با عمر حضرت عمر نے لکھا مل مصحف مصحفات وہ جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس بھیج دے وامل امل فبعث مین منه ومر من قبلك من المستس من منل مسلمین یس مارو مرے امل ودک آپ نے فرمایا جو چربی ہیں کچھ ہمارے پاس رہنے اور کچھ جو تیرے تپاس مسلمان رہتے ہیں ان کو کہہ دے اس چربی سے اپنے بیماروں کی شفا ڈھونڈے اگلی نالوں پچھلی بد گئی ہے

فرمایا وا مر من قبلہ من المسلمین تیرے پاس جڑے مسلمان ہیں انہاں نو کہو یا اس سے شفا حاصل کریں وقت سے مت دراہم بینہم توجہ نہ ہوم جڑے نے او تقسیم کر وا امل خاتم فقد نفلنا کا جڑی انگوٹھی ہوئی وہ ہم نے تمہیں دے دی اے ابو موسی شریف وہ حاکم کی طرف سے تحفہ قبول کر توجہ ذرا پھر آگے من غیر وجہ ایک نہیں کئی روایت سندوں سے لما وا جہ کرو لہو دانیال جب پایا اگلی سنو ایک نہیں کئی سنتوں سے فرماتے ہیں بتایا گیا حضرت کو کہ وہ دانیال ہیں نو کب لو حضرت ابو موسا شری نے انہوں جفی پائی ان کو معانکہ کیا اور چوما اور مشرق ہو گئے بغیرت بچے نبی سی بھی نہیں بچتا چمبڑ گئے پنجابی آخان اچھا گے آنا گلے ملے وہ قبلا ہو اور چوما پھر آگے وہ پچھلی باتوں کا ذکر ہے وہ لکھ کر بھیجا دس ہزار درہم کے قریب اب یہاں روایتوں میں یہ ہے دس ہزار درہموں کے قریب پڑے تھے اس مٹکے میں وہ کان من جا ایک تارا زمین ہا فائن رد ہا مارے دا سنو ہوتا کیا تھا کیوں رکھے تھے جو شخص غریب جس کو قرضہ مطلوب ہوتا وہ آتا حضرت کے مٹکے سے قرضہ لے جاتا اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس کرتا ٹھیک ورنہ بیمار ہو جاتا سمجھ آ رہی ربا ایک صندوق تھا جس کے اندر اور کتابیں بھی تھی ہمارا عمر میں یغسل سلا بے مایوس نے فرمایا عمر بن خطاب نے ان کو پانی اور بیری کے پتوں کے پانی کے ساتھ غسل دو وہ کفن کفن دیا جائے وہ دفن اور دفن کر دیا جائے وہ یقفا قبر ان کی قبر کو مخفی کر دیا جائے فلا یعلم بہی احد کوئی جاننے نہ پائے وہ ان بل الى تلمال المال مال مال بہودر اور جو صندوق تھی کتابوں کی وہ ان کے پاس ہم اسی ادھر دے دی توجہ میرے بھائی ذرا توجہ سے سننا اب بتانا یہ چاہتا ہوں اس میں اس میں بھی آیا اور ابن تیمیہ کی اب کتاب کی طرف چلتا ہوں ابن تیمیہ بھی لکھ رہا ہے اب آ گیا ہوں اثر باد کی طرف اور ابن تیمیہ کی شرارت کی طرف بکواس بتاؤں گا اس کی کتاب سے سناتا ہوں امروئے سنوئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھائی ولما ایک سو بائیس سفا ایک سو فتاوا مجموع الفتاوا ابن تیمیہ ستائیسواں حصہ ستائیسواں صفحہ نمبر ایک سو ولما وہارا بے تستر قبر و دانیال کانو کانو بہی مر نہیں گیا اتنے لکھ دیا ہاں۔ مر گیا ہونا اتنے تیری موت آ گئی ہونی تیرا کھانا تیرے تے ماتم کرے شیاں دا گھوڑا کھلو کے گئی لوگ ان سے لوگ ان کی قبر توجہ بارش مانگتے تھے اللہ سے کیا مانگتے تھے اور پھر یہی بتا پھر اس کی بتاؤں گا کہ کہتا ہے شرک ہے خیر فی ابو من الخطاب عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب کی طرف لکھا تب یا بالنهار 13 قبر تیرہ قبریں کھو دے دن میں فی واحد پھل قبور کلو کہ تمام قبریں مٹا دی جائیں ختم یعنی اوپر سے نشان ایسے نہ قائم کر دیے جائیں کہ جس سے جناب کوئی پہچان ہو سکے لے اللہ یافتا تین بے ہو کہ لے اللہ اب شرارت دیکھنا لے اللہ لا یفتا تنا بہناس ہو ادھر تھا لا یم بشون ہو تاکہ پھر نہ نکال لیں ادھر ہے لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں حضرت نے لفظ ایسے بدلے تاکہ وہ شرک والی بات آپ کی توجہ نہیں کی خیر خیر میں آگے سنا لوں پہلے وہاں کا کرو غیر واحد اس کو بہت سے لوگوں نے ذکر کیا یونس بن بکیر نے یونس بن بکیر نے زیادات مغازی ابن اسحاق کے اندر ابو خلدہ خالد بن دینار سے حدثنا ابو العالیہ وہی بات آ گئی قال لما فتحنا تستر وجدنا فی بیت مال الحرمزان سرینا علی رجل میت ان دراسی مصاف اللہ فاخذنا المصاف عام اللہ الى عمر بن خطاب فدعا له قابا فناسغوا بالعربیہ فانا اول رجل من العرب قرعہ قرعته مثل ما قرع القرآن حاضا هذا فقلت لي ابن العالي ما كان في قال سيرتكم وامركم ملهون كلامكم وما هو كان بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقه فلما كان بالليل دفنا وسوينا القبور كله لنعميه الناس لا يمشون ایتھے پھر لفظ آ گیا جڑا ساڈے مطلب دا سی ایدی کتاب وچوں سمجھ نہیں آئے کل تو جونا فی روایت ساری پوری نقل کر رہا تھا کیا کرتے تھے کہتے کان آتی سما ہو بے ستا میں بارش جب رکتی نہ آتی برسا ہوتا بارہ روپے سری رہی چار پائی لے جاتے پائی ترون بارش آ جاتی فکول تو کیا گمان کرتے تھے کون شخص تھا جی دانیال تھا فکول تو من دو کم بجت تو منہ تھا کتنے عرصے سے وہی بات تین سو سال بعد کل تو کوئی تبدیلی نہیں جی کوئی نہیں بس کیوں کہ اب توجہ آگے کہہ رہا ہے ولم تد صحابت فل اسلام ہے ولم تدائی صحابت فی الاسلام قبرا ظاہرا من قبور الانبیاء یفتتن به الناس ولا یسافرون الیہ ولا یدعونه ولا یتخذونه مسجدا بل قبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حجبوه فی الحجرۃ ومنع الناس منه بحسب الامکان وغن القبور عفوا بحسب الامکان ان كان الناس ان كان الناس یفتتنون به یفتتنون یفتتون یفتتون به غلط لکھا یفتنون بہی و انکان لا یفتنون بہی فلا یدر معرفت معرفت قبر ہی کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ پھر یہ حضرت وہی حضرت علیہ السلام والی بات اور قبر کی شریف کی وہ بتا رہا ہے اچھا اب بات کو سمجھنا قبر پھر یہ بھی ساتھ لکھ رہا ہے کہ قبر دانیال جو تھی نا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی یہ لکھ رہا ہے فاو فاو اچھا اب بات کو سمجھنا جو میں اس کی شرارت بتانا چاہتا ہوں اس نے ایک مقام پر نہیں اس واقعے کے متعلق تین چار مقام پر اس نے لکھا ہے اسی مجمول فتح میں لکھ کر کہتا ہے صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا تیرہ قبریں خدا کا بھائی تاکہ پتا نہ چلنے اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ ان کو پکارے نہیں فتنا پکارے نہیں بات کو سمجھنا ہوئے پکارے نہیں دعا نہیں مانگے فتنے میں نہ پڑے شرک نہ کر بیٹھے وہ جو حضرت کے اندر اصل کیونکہ ابا جی بھی شرک تھے اما جی بھی اب میں کوئی فتنہ نہیں تھا کیوں حضور کی قبر انور مکان شریف میں بند کر دی تھی صرف اما عائشہ رہتی تھی وہاں سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھ اما عائشہ رہتی ہیں حضور کی قبر انور کو بند کر دیا گیا میں پوچھتا ہوں حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی قبر انور کی طرح حضرت دانیال کی قبر کو اگر اسی طرح مکان سے بند کر دیا جاتا تو پھر تیرہ قبریں بنانے کی کوئی ضرورت تو نہ ہوتی یار سمجھ ذرا شیخ الاسلامی کر لو کیا میں ڈب مرو ذرا توجہ کرو سوچو صحیح یہ کہہ رہا ہے حضور کی قبر انور پہچاننے میں کیونکہ اعتراض ہوتا تھا کہ حضرت خیر ہے اگر فتنے کے ڈر سے کہ کہیں مشرق نہ بن جائے اور پوجا پاٹنا شروع کر دیں اگر اس ڈر سے چھپ رہی تھی قبر اور تیرہ قبریں بن رہی تھی تو حضرت پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر کیوں رکھا گیا ان کو بھی چھپا دیا جاتا معلوم ہی نہ ہوتی قبر ہے کہاں تو اس کا جواب حضرت دے گئے کہ جی وہ مکان ادھر ادھر سے بن گیا بس بچ گئے ختم اب شرک نہیں ہو سکتا یہی مکان ادھر بن جاتا یہ ناچیز اب کہہ رہا ہے کہ حضرت جی یہ مکان ادھر بن جاتا تو تیرہ قبریں بنانے کی ضرورت جب ادھر مکان میں قبر شریف بن گئی اور فطرے ختم ہو گئے بولو اے مرو تو ادھر ایک کمرہ بن جاتا بند ہو جاتا چھت سمیت کوئی دروازہ نہ ہوتا شرک ہاں تو مجھے تیرہ خبریں کیوں بنی سمجھ نہیں آئی پھر یہ بتا کہ تو خود لکھ رہا ہے حضرت مورسا علیہ السلام کی قبر والی وہی حدیث جو پہلے سنا چکا ہوں یہ نیچے لکھ رہا ہے کہتا ہے ان کی قبر کی پہچان میں بھی کوئی فرق نہیں کیوں جی مر گیا ہے بخاری مسلم میں حضور دس رہے ہیں نشانیاں دس رہے ہیں پھر کی بنے گا کہ ادھر بھی کوئی فتنے کا خطرہ نہیں وہ کیوں نہیں وہ تو نشانیاں دس گیا نشانیاں لب لینا تھی اگلے اخیر لب بھی لئی لب بھی سونے نبی جو نشانیاں دسیا سن وہ مقصد تے ہوئی سی اب بات کو سمجھنا ذرا نشانیاں بتا رہے ہیں حضرت اس کا جواب دیتے ہیں ادھر فتنہ نہیں میں نے کہا جی بالکل اگر ہم سے پوچھتے ہو تو کسی نبی کی قبر میں فتنہ نہیں صرف آپ کے ذہن میں فتنہ فتنا آپ پر خدا کی لانت ہے آپ کے دل میں صرف بغض ہے تنقیس ہے انبیاء کی اس وجہ سے اس لانت میں مبتلا ہو اور دماغ گھومتا رہتا ہے چکر میں رہتا ہے اب ٹانٹا کرنے لگے ڈڈو ڈڈو سن تیری بکواس نہیں سنی جائے گی یم تو شو نہ کے لفظ بتا رہے ہیں اصل بات یہ تھی کہ دن کو تیرہ قبریں بنائی گئی پھر چھپ رات کو دفنایا گیا اور پھر نشان قائم نہ ہونے دیے کیوں اس لیے کہ اس علاقے کے لوگ قبر سے نکال کر باہر رکھا ہوا تھا لیکن ہم ہاں، میرا ذہن یہ کہتا ہے جس طرح مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ قبر سے نہیں نکالا تھا جیسے ہی وفات ہوئی تھی ویسے ہی باہر ہی رکھے ہوئے تھے سمجھ نہیں آ رہے تو اب کیونکہ وہ پانی وغیرہ ان کی چار پائی باہر رکھ کر بارش مانگتے تھے ان کے پاس آتے تھے اس طرح اور وہ دفنانا نہیں چاہتے تھے اب بات کو سمجھنا لا یم شو نو میرے ہاتھوں تین میں آخر پھڑ گیا تیرا ہاتھ وڈی کی بیماری ہے بماری لا نو کہیں قبر سے نکال کر پھر باہر نہ رکھ لیں اور بارش مانگنا شروع کر دیں لفظ یہ ہے وہ کیا کہتا ہے لا یفتن یفتا تنون تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں پھر فتنے کا لفظ بول کر وہ شرک میں نہ پڑ جائے تیرا پیو تین دسا میں تو نکلیا شرک بچوں شتانا تو کی سمجھتا سا تو جی ڈنڈی ماری جائے گا تو تے آپ لکھی جانا لا جم پشو نہ روایت انج جیڑی کتاب دی روایت ہے اس میں لا یم بشونا ہے جیڑے تو لفظ بولنا ہے اوتھے پکنا ہے لا یفتا تنونا لا یفتا تنونا یہ کتھو ہے نے تیرے پیو تنو دسے نے امرو اے اور سنو یہ دادا بھی سننی سی یہ والد صاحب بھی سننی سن یہ پھٹکار ساری یہ پی جی دا پیو سننی سی آپ خندیر نکلیا خیر اللہ تعالیٰ زندوں سے مردے اور سمجھ نہیں آئی گل گلو آخر سی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی انہیں تیرا مٹا تیرا کیا نشان مٹا دو تاکہ جناب جی فتنہ نہ پڑ جاوے کہیں یہ نہ کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں توجہ کہیں یہ نہ کر کہہ دیں کہ شرک شرک کہیں شرک نہ شروع کر دیں اس وجہ سے اب بات کو سمجھنا یہ کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے تاکہ یہ اپنا ذہن لوگوں کو بتائے اور ذہن بنائے کہ حضرت جی نبیوں کی قبروں کو نبیوں کی قبروں کو مٹا وہ جیسے حضرت عمر مٹوا رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں یار قبر تیرہ گل سمجھو یہ بھی یہ بھی بدماشی مٹا دو مٹا نہیں قبراں قبر تے فرمایا تیرہ قبر جو بن جان گیا پتا نہیں لگے گا کہڑے پاس سمجھ نہیں لگی ورنہ جی مٹانی سی تے ایک دن نو بنا کے کسے پاس حکومت سی دی دبا کے تو چھپا دیں گل مکی سن لو اصل راز یہ تھا کہ پھر کیونکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں ہی رکھنا چاہتا تھا وہ تو انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے نبی کی امت دفنائے تو وہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا سارا کام ہو گیا جب ہو گیا تو پھر یہ لوگ دوبارہ نہ نکال لیں تو اس وجہ سے انہوں نے چھپا دیا مقصد یہ تھا اس نے کہا شرک سے بچنے اب سنو بھائی میں سونے نبی دی ایک اور حدیث صحیح سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد بھی دستے نے نال ستر دیا قبر بھی دستے نے مسجد ابن بھابی کے مطلب کے مطابق تو شرک شرک کیونکہ مسجد ساتھ یہ کہتے ہیں مسجد بن گئی تو شرک ختم سارے مشرک نماز پڑھنے والے اب حدیث سنو اور صحیح سندوں کے ساتھ سناؤ صحیح سند کے ساتھ سناؤ جو ہے امرو اچھا ادھر کہ سنو موجہ میں کبیر تبرانی ڈب مرے خدا دا نا ہی کسی دے ٹکا دے نہ بھائی